اے رسول امی خاتم ال تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم مرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسولی امی اے پرائیوں شی خوش لقب اے تلی نسب اے تو والا حسب ہاشمی خوش لقب اے تو علی نصب اے تو والا عصب دودھ مانے قریشی کے در سمی دودھ مانے قریشی کے در سمی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلی دست قدرت نے سا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین ابد کے ہسی ازل کے ہسی اے ابد کے ہسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلین بز میں سجائی گئی پھر تیری ذات پہ لائی گئی بز میں کون پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات پہ لائی گئی سید الاولین سید الخری سید ال سید الخری تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلین زمین میں ہوا آسمان میں ہوا تیرا سکا رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگین کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول خاتم المرسلین سواتیں فرش کی تیری پرواز میں رفتیں عرش کی تیرے انداز میں وسعتیں فرش کی تیری پرواز میں رفتیں عرش کی تیرے انفاس میں خلد کی یاسمی تیرے انفاس میں خلد کی یاسمی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین سدرا المنتہارا تہارا گزر میں تیری کعبہ کو سے گردے سفر میں تیری سدرت المنتہارا تہارا گزر میں تیری کعبہ کو سے سفر میں تیری تو ہے حق کے کری حق ہے تیرے کری ہے حق کے کری حق ہے تیرے کری تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول کہہ کشازو تیرے سرمدی تاج کی زلف تابا حسیرات میں میراج کی کہہ کشازو تیرے سرمدی تاج کی زلف تابا حسیرات رات میں کی لیلت القدر تیری منور جبی لیلت القدر تیری منور جبی لیلت القدر تیری منور جبی تجھ سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلین مصطفیٰ مستعفی مجھ تباد تیری مدھو سنا میرے بس میں نہیں دست رس میں نہیں مصطفیٰ مجھ تیری مدھ ہو سنا میرے بس میں نہیں دست رس میں نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی المرسلین کوئی بدلا سراپا کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں کوئی بدلائے کیسے سراپا لکھوں کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں توبہ توبہ نہیں تجھ سا نہیں توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں خاتم المرسلین چار یاروں کی شان جلی ہیں بھلی ہے یہ صدیق فاروق عثمان علی چار یاروں کی شان جلی اس مالی شاہد عدل ہے یہ تیرے جانشین شاہد عدل ہیں یہ تیرے جانشین شاہد عدل ہیں یہ تیرے جانشین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلین اے سراپا نفیسن فسے دو جہاں سرور دل پھنسے دو جہاں سرور دل برا دل بر عشق ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حسین ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں